تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحان رو المے بھیجا وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا